حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاصفر کپڑوں سونے کی انگوٹھی اور قصی کپڑوں کے پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا لئیس بن سعد نے اس یعنی عمر بن سعید کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تراسی